I wanted to know why the prophet started his public preaching only after three years of being appointed as a prophet دیکھیے اس وقت آپ مکہ میں آپ نے کام شروع کیا تھا اس وقت مکہ میں سارا غلبہ اور سارا دبدبا شیک والوں کا تھا اور یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ جیسے ہم بولیں گے اس کے خلاف لوگ ہنگامہ کریں گے کیونکہ مکے کا شرک تھا وہ ویسا شرک ہے جیسے انڈیا میں وہ بہت زیادہ سیریس کا ان کا شرک تھا کیونکہ اسی پر ان کا بزنس چلتا تھا وہ جو مشہور کعبہ میں انہوں نے تین سو ساٹھ رکھ دیے تھے کیا تھا وہ تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ قبیلوں کے بت تھے قبیلے اسی بت کی وجہ سے قبیلے سال بھر آتے تھے جب آتے تھے تو وہاں بھیڑ لگتی تھی بازار لگتا تھا بزنس ہوتا تھا ایک جس کو آج کل کہا کہ ٹورسٹ انڈسٹری قائم تھی ان کا شرک جو تھا اسی کی بنیاد پر وہاں ٹورسٹ انڈسٹری قائم تھی اس بنا پر بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ہنگامہ کریں گے کہ اگر شرک ختم ہو جائے تو ہماری انڈسٹری ختم ہماری بزنس ختم اس وجہ سے آپ نے خاموش کام کیا وہ نے بھی کیا تھا سم اسرارا یہ ترتیب جو ہے اس کو سمجھ نہیں پایا ہمارے محسن سمجھتے ہیں کہ پہلے اعلان پھر اصرار نہیں پہلے اصرار پھر اعلان تو اسلوب کلام ہے وہ اسلوب کلام ہے وہ پہلے اصرار کیا پھر اعلان کیا یعنی پہلے خاموش کام کیا پھر یعنی اعلان کے ساتھ کام کیا اس ترتیب کو سمجھتے ہیں کہ پہلے اعلان کیا یہ غلط ہے خیر تو دیکھیے آپ نے پہلا نشانہ کیا بنایا پبلک کو ایڈریس کرنے کا نہیں بنایا پہلے آپ نے بہت ہی وزڈم اس کے اندر تھی انڈیویجل کنٹیکٹ کیا آپ نے یہ آتا ہے جسوں میں کہ آپ نے ابوکر ابوکر سے کہا اور خدیجہ سے کہا تو فلاں سے کہا یعنی انڈیویجل کنٹیکٹ اور نتیجہ کیا ہوا کہ بکے کے کئی ایسے لوگ جو بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے بہت ہی جاندار لوگ تھے وہ آ گئے اسی زمانے میں اس زمانے میں یہ لوگ آئے ہیں جن کو ہم اجلیہ صحابہ کہتے ہیں اس میں عمر کو چھوڑ کر اکثر اسی کا نمایا تو حکمت یہ تھی کہ انڈیویجل لیول پہ کنٹیکٹ کرو اور بات کو ماس لیول پہ کنٹیکٹ تو وہ جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے فردر فردر ملتے تھے بات کو میں جا کر جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے وہاں پہ لگے کہنے لوگوں کو یعنی گیدرنگ کو ایڈریس کرنے لگے تو سچ میں اس کا مطلب یہ ہے انڈیویجل کے سامنے پیش کرنا بات اور بات کو گیدرنگ کو ایڈریس کرنا تو تین سال تک انڈیویجل کو کیا بات کو گیدرنگ کو ایڈریس کیا اس تین سال میں مکے کے کئی بہت ہی قیمتی لوگ مل گئے آپ کو یہ تو بہت ہی بزدب چیز کے اندر اس میں کوئی نہ بزدلی کی بات ہے نہ کوئی دب کے کرنے کی بات ہے آپ نے مکے کی سوسائٹی میں دیکھا کہ کون لوگ ہیں جن میں سیکنگ اسپرٹ ہے اور جن میں صلاحیت ہے ان سے انڈیویجل لیول پہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے سیت کیا ہوں بات کو آپ نے جو ہاں اکٹھا ہوتے تھے لوگ کعبہ کے پاس یا اسواق میں اکٹھا ہوتے تھے گیدرنگ یعنی پھر گیدرنگ کو ایڈریس کیا اپنے آپ تو مخالفتیں تو ہوئیں لیکن اس ترتیب سے یہ فائدہ ہوا کہ بہت سے اچھے لوگ مل گئے شوئی میں اگر شوئی میں آپ گیدرنگ کو ایڈریس کرتے یہ نہ ملتے یہ افراد جھنجھٹ کھڑا ہوا تھا جھنجھٹ کھڑا ہونے سے پہلے پہلے آپ اچھے سے لوگ اسلام کو بھی لے لیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ داوا از اے پلاننگ ورک دعوت ایک بہت زبردست پلاننگ چاہتا ہے بہت زبردست پلاننگ چاہتا ہے without planning there is no true the work یہ وہ جو ہے اس کو تو پلاننگ کے معنی میں لو پسند آ جائے گا پلاننگ کے معنی میں منصوبہ بندی کے معنی میں